یہ مجھے بتائیں کہ کل ہم نے صرف دو پڑھی ہیں نہ کریں ون نائنٹی سکس سے ون نائنٹی ایٹ کیسے ہم نے وہ پڑھی تھی ون نائنٹی سکس ون اچھا کیسے ہو سکتا ہے اچھا ون نائنٹی ایٹ سکسٹی زیادہ بار دفعہ اچھا جی اب آگے جی بابر عضو میں یہ باب ہے نیم وضو کے متعلق یعنی نیم سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نا مین سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا دیکھیے جی وبی قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرج قال اخبرنا نافع قال حدثني عبد الله بن عمر بن مسعود شغل عنها ليله فاخر حتى ركضنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ركضنا ثم ثم خرج علينا فليس احد ينتظر الصلاه غيركم عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء سے قبل کسی اور ضروری کام میں مصروف تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کر دیا تاکہ ہم مسجد میں سو گئے پھر اٹھے پھر سو گئے تو ہم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا تمہارے علاوہ اس نماز انتظار میں اور کوئی بھی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے ایک یہاں سے تو مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ نیند جو ہے وہ کیا ہے ناک سے وضو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے تو بظاہر ہی ہوتا ہے لیکن ہاں، اب مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں نیند کیا ہوتی ہے ہاں، یہ ہر نیند کیا ناقص وضو ہے یا نہیں ہے یہ تھوڑا سا اس کی وہ ہے تفصیل ہے نیند وہ ناقص وضو ہوگی جو لیٹ کر ہو سہارا لگا کر ہو ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی بندہ کھڑا کھڑا قیام کے اندر سو جاتا ہے رکو میں سو جاتا ہے مردوں کی طرح سجدہ کر رہا ہے کوما کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تشاور کے اندر جس طرح ہوتا ہے وہ سو جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر عورتوں کے یہاں کرے گا تو پھر کیا آ جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا تو اب اس اس, اس, اس اس کی کی ہم, ہم کیا کرتے ہیں حدیث تشریح کرتے ہیں تشریح یہ کی کہ گویا وہ کیا ہوا اس سے یہ لال نہیں کہ جیسا کہ لیٹ کر سونا کیا ہے اسے اسے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نا شوافق کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ اس میں بیٹھ کر سونے پر ٹھیک ہے نا لیکن یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ہے کہ وہ لیٹ کر آپ حدیثوں کے دفن کرتا صلی اللہ علیہ وسلم یا تبھی انہوں نے اشاء اللہ کے تھا یہاں تک کہ ان کے سر کیا جھک جاتے تھے نیند کی وجہ سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا سما یسلون ولا یتوزعون اور پھر نماز پڑھتے تھے قال ابو داؤد بتا کر رہا تھا قال کن کو ابن ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا کہتے کہ ہمارے سر جھک جاتے تھے مطلب بیٹھے بیٹھے ہوتا تھا بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن ثابت البناني عن انس بن مالك قال مقيم صلاه العشاء فقام رجل قال رسول الله ان لي حاجه فقام شجي فقام بناهيه حتى نايس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا حسن بن مالك نے کہا کہ عشاء کی نماز کھڑی ہوگی تو ایک آدمی اٹھ کر بولا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک کام ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھا جی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا اس سے سرگوشی کے لیے جو تھے نا نا یعنی اس سے باتیں کرنے لگے یعنی اس نے جو تھے نا آرام آرام سے حتیٰ کہ بعض لوگ کیا ہو گئے اونگنے لگے اونگ آ گئے ان کو پھر اس نے نماز پڑھائی ہوئی اس میں وضو کو کوئی ذکر نہیں ہے کھڑے کھڑے ہو یا اس طرح ہو ایک لگا کر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر کچھ سیکنڈ کے لیے ہے اور بندے کو کچھ نہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاگا ہوں اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو گرے نہ بندہ وہ بندہ گرے نہ اس کا مطلب ہے کہ وزو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ گر جائے بالکل ایسے جیسے کہ اتنی سخت نیند تھی کہ گر جائے تو پھر وزو ٹوٹ جائے گا اس كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي يتوزع يتوضا فقلت صليت ولم تتوسع ونمت قال انما الوزوء على من نام مسجد زاد عثمان بن هنات तो कहते हैं कि जी जी فإنه إذا استجى استرخت مفاصل قال أبو داود قول إنما الوضوء على نام سجن وحديث منكر لم يروه إلا يزيد قال وروا اولو جماعت عن ابن عباس رضي الله عنهما تم يذكر شيء من هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبة إنما سمع قتادة أنا بالآلية أربعة أحاديث حديث يونس بن يونس بن متى عمر ہاں چاہیے اچھا، تو دیکھیے جی یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی حضرت ابن عباس کی روایت آ رہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسو بھائی نام ہوں سجدہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے ذرا سی آنکھ سے وضو نے ٹوٹا ہے ذرا سی بالکل ہلکی سی جس کہتے ہیں نا بندے کو کیا جھٹکا لگ لگتا ہے جو سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نام فقو ٹھیک ہے نا اور خراٹے بھی آتے تھے خراٹے پھر اٹھتے تو نماز پڑھتے تھے ثم يصلي ولا يتوضا فقلت صليت ولا تتوضا ونمت اپ نے نماز پڑھی ہے اور آپ نے وضو نہیں کیا آپ سو گئے تھے تو قال ان الوضو من مستجئا نے فرمایا کہ وہ تو وضو اس بندے کے اوپر ہوتا ہے جو کہ کیا ہو مستجئا لیٹ کر سویا زاد عثمان و حناد فان سجا اس طرح فاصل عثمان اور حناد کہتے ہیں کہ جب بندہ لیتا ہے نا تو اسے کیا ہوتے ہیں جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں قال ابو داؤد ان الوضو على من نام مستجئا وہ حدیث منکر کہتے ہیں کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ جو کال ہے نمل وضو نام السجن جی کا کال منکر ہے منکر ہوتے ہیں نا ہم جو کہتے ہیں وہ حدیث منکر لم یروی اللہ یزید منکر جو ہے اس میں سے اللہ یزید کا جماعت میں ابن باسی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے جو ایک جماعت نے کیا کیا یہ تو ذکر نہیں کیا انما الوضو علامہ نام السجن والا جو لفظ ہے تو یہ حدیث منکر ہو گئی ہے تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں حضور تو کہتے ہیں اس میں محفوظ تھے یعنی حضور کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا تھا اچھا آئی نام کا نام نام آئی نئے والا یہ نام کا حضور فرماتے تھے کہ جی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا وہ کال شعبہ ان مسا میں کراسا نبیل عالیہ ار بات حدیث شعبہ نے قطادہ سے جو ہے نا چار جو ہے نا قسم کی حدیثیں جو ہے نا وہ سنی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کیا ہے صرف اچھا چار حدیثیں سنی ہیں ہر بات حدیث میں چار حدیثیں سنی ہیں حدیث یونس بن متا حدیث بن عمر سلاد حدیث گزار سلاسن اور حدیث بن عباس ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں سے سنی ہیں کہ اس میں سے آ رہا ہے تو اس میں سے یہ دیکھیے اب یہ امام داؤد کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اس میں روایت کے اندر یہ ہے نا کہ جو لیٹ کر سوئے گا وہ کہتے ہیں یہ روایت کیا یہ جو الفاظ بھی ہیں طریقے ہیں یہ منکر ہیں ٹھیک ہے نا منکر جیسا آپ کو معلوم بھی ہے ٹھیک ہے نا منکر کیا ہوتا ہے رئیس راوی جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور جو وہ ہوتے ہیں سکر راویوں کی مخالفت کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک شاز ہوتا ہے شاز ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ ہوتا ہے منکر روایت ہوتی ہے کرنا ٹھیک ہے نا ہاں سوتا رابی کیا ضعیف ہے نا سکھا رابی کی مخالفت کرتا ہے اچھا اور وہ کیا ہوتی ہے سانس کیا ہوتی ہے رابی بھی سکھا ہوتا ہے لیکن اپنے سب سے زیادہ سکھا رابی بھی کر رہا ہوتا ہے مخالفت کر رہا ہوتا ہے نا وہاں پر یہ پڑا ہے نا آپ نے ایسا ہی تھا نا گڑبڑ تو نہیں کر رہا اس میں سے جو ہے تو اب کیا ہوا کہ جی یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ سے منکر ہے کیونکہ راوی کیا ہے ضعیف ہے اور ٹھیک ہے نا مخالفت کر رہے ہیں اس میں سے اور وہ کون ہے ابو ابو ابو خال خالد دالانی جو ہے ٹھیک ہے یہ ضعیف راوی ہے اگر سے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ضعیف نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اچھا جی اچھا اور یہ جو یہ آیا نا یہ جو ہے کہ یہ حضور صلی اللہ محفوظ ہیں یہ جو ہے نا یہ اکرما کا ہے یہ اکرما کا ہے نہ کہ ہے جنا ان کا ہے اپنے نا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کو نیند اچھا اور پھر حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ جی تنام اینایا والا جنام قلبی ٹھیک ہے نا کہ یہ جو ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے آزاد جو ہے نا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر انسان کی ہوا کا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس میں سے جو ہے نا سے آ گیا اچھا اب شوبہ نے کیا کہا ہے دیکھیں ذرا اس میں کتاب تو نبی عالیہ ابو العالیہ نے صرف کتنی کیا حدیث سنی ہے اچھا بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے ترمیزی کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہے کہ جی تین ہیں ٹھیک ہے نا اور جو ہے نا اور بعض جگہ کے کہ یہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے اندازہ ہے مطلب یہ پوری وہ نہیں ہے اس میں سے تو کہ اگر مسئلہ سارا اس اضافے کے اوپر ہے مسئلہ کیا ہے اس اضافے کے اوپر ہے کہ کیا کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے نا کہ ان وضو علامہ مستجم اس کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے کہ کیا اس بات کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو اگر راوی کو وہ مانا جائے کہ جی، جی، ضعیف راوی مانا جاتا ہے پھر اس کا نام اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے اگر راوی کی توثیق کر دی جاتی ہے تو پھر اس اس, اس کی زیادتی کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے اس زیادتی کو قبول کیا جا سکتا ہے بس یہ اس صورت کے اندر وہ آ گیا کہ سونے کے ساتھ جو ہے کہ جو بندہ لیتے گا یہ اس کے اوپر ہی وہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو بات ہے یہ باقی چیزوں سے بھی کیا ہوتا ہے باقی احادیث سے جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے سونے سے جو ہے نا لیٹنے سے کیا ہوگا وضو ٹوٹے گا یا ٹیک لگا کے وضو اگر ٹیک لگا کے لیٹے گا تو سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے اس, اس کو قبول کیا جاتا ہے آگے آگے وہ بھی کال حدثنا ہائی وطب شرحین الحم نسی آخ ارین قال حدثنا بقیت انل ابن عطا ان محفوظ ابن الکمتا جو یا کچھ چیز محفوظ ہوتی ہے نا اس میں کوئی چیز نہیں باہر نہیں نکلتی ہے ایسے ہی کیا ہوتا ہے یہ آنکھیں جو ہوتی ہیں جاگنا جو ہوتا ہے جو ڈھکنا کھل جاتا ہے تو اس بارے میں بھی کیا کیا گیا اس کو کیا گیا کہ یہ ذریعے ان کے بارے میں بھی کہا گیا لیکن یہ جو ہے اس میں سے اچھا اختلاف ہے اس میں سے ذرا اختلاف ہے کیا واقعی بعض لوگوں نے کہا بالکل جیسی مرضی نیند ٹھیک ہے نا اور یہ کہا جاتا ہے السلام علیکم کب سے میں آؤٹ ہوں ابھی آؤٹ ہوں کتنی دیر سے آؤٹ ہوں ایک منٹ سے اچھا میں لگا ہوں اپنے اس میں اچھا دیکھیں اس میں مختلف قسم کے مذاہب آئیں گے کہ جی بعض نے کہا کہ جی بالکل ناقص وضو نہیں ہے سعید جو ہیں ٹھیک ہے ہے بعض نے کہا کہ ہر حال میں کیا ناقص وضو امام شافی کا بھی ایک کال یہ ہے کہ ہر حال میں ناقص وضو ہے بعض نے کہا تھوڑی نیند جو ہوتی ہے ناقص وضو نہیں ہوتی زیادہ نیند ناقص وضو ہوتی ہے امام مالک امام احمد بن حنبل بعض نے کہا لیٹ کے سو گئے ٹیک لگا کے سو گئے ٹھیک ہے نا تو اس سے جو ہے نا کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا ویسے نہیں ٹوٹے گا امام ہونی فرحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہاں، تو یہ اس طرح کی وہ ہے نا ٹھیک ہے ایسے ہی جو ہے نا یہ مختلف قسم کے اس میں چاہیے اس میں سے تھوڑا سا ایک وہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی آگے جی باب ان پھر رجول یتا الزرا برج لے ہی جی باب اس شخص کے متعلق جو اپنے پاؤں سے نجاست جو ہے نا کر دیتا ہے اس کو رون دیتا ہے رون تو نہیں اس میں سے یہ جو ہے نا وہ بھی قال حدثنا حنات ابن سری و ابراہیم ابن ابی معاویہ معاویہ تھا تھا تھا نبی قال قال قال قال قال قال قال عثمان ابن ابن شیبہ اخبرنا شريك وجرير وابن عن عن عن عن عبد عبد الله الله كنا لا نتوضا من موت ولا ولا نكف شعرا الامش مسروق او حدثه عنه وقال او یہ کیا کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم پلید جو پلید جو جو تھی تھی نجاست ہوتی اس کو کیا کرتے تھے تو رون دیا کرتے تھے اور وضو نہ کرتے تھے اور نہ نماز میں بالوں کو باندھتے اور نہ کپڑوں کو سمیٹتے تھے نہ باندھتے تھے نہ کپڑوں کو سمیٹتے تھے اچھا جی اب ادھر راوی کون آ گئے ابراہیم بن ابو معاویہ جو ہیں یہ جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر کا کال یہ ہے کہ کیا ہے کا راوی ہیں اچھا اب یہ ہے نا یہ جو روندنے کی جاتے ہیں کہ جب ہم راستوں میں چلتے تھے نا تو نجاست وغیرہ پر پاؤں رکھ رہتے تھے ٹھیک ہے لیکن کیا کرتے تھے وضو نہیں لوٹاتے تھے ٹھیک ہے نا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نجاست پاؤں کو لگ جاتی تو پاؤں بھی نہ دھوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ وہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو اگر پاؤں جوتا کوئی نہیں اگر خوش نجاست اگر آ جائے خوش نجاست جیسے گوبر پڑا ہوا تھا کو پتا ہے نا خوش جو گوبر ہوتا ہے اس پہ آپ پاؤں بھی رکھ لیں تو پاؤں پہ آپ کو کچھ اثر نہیں پڑے گا خوش گوبر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر پاؤں بھی رکھ دیا جاتا تھا کوئی وہ نہیں تھا خوش نجاست کے اوپر اور بعض نے کہا کہ ایسے میں راستوں کا کیچڑ ہوا کرتا تھا تو وہ لگ جایا کرتا پاؤں کو تو اس پاؤں نہیں دھویا کرتے تھے تو وہ پاک سمجھ جاتا تھا ہاں جب تک کہ نجاست کی پختہ کوئی دلیل نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ مطلب یہ ہے اور ایسا اس طرح سجا کرتے وقت ہم بالوں کو سمیٹنا جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا بال سمیٹتے ہیں لوگ جو اپنے بالوں کو یا اس طرح کپڑوں کو بھی سمیٹتے ہوئے رہے ہیں یہ کیا ہم ایسا نہ کرتے تھے ہم یہ نہیں کرتے تھے جی جی۔ اب آ گیا باب ان کی من جسوں سے سلاح یہ باب وہ شخص ہو جو نماز میں بے وضو ہو جائے وبی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه تھا قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام سلام سلام عن علي بن طلحه قال قال رسول الله اذا فرسا احدكم في صلاه فليصرف فليتوضا وليدي الصلاه کہ جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے نماز میں تو نماز کو چھوڑ کر چلا جائے وضو کرے اور نماز کو لوٹا لے تو راستے کی نجاستیں تھیں نا تو راستے کی نجاستیں تھیں یہ ادھر مسجد کے اندر نجاست نہیں ہوتی تھی سجدہ کرتے وقت راستے کی نجاست ہوتی تھی یہ تو تو اب کیا ہوا ہوا کے خارج ہونے سے کیا ہوتا ہے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو جب وزو ٹوٹ جائے ٹھیک ہے نا تو کیا کرے گا اس میں سے جو ہے نا نماز کو وہاں سے بھی شروع کر سکتا ہے اور ارادہ بھی کر سکتا ہے جی دیکھ لو آپ جو ہے آپ خود کریں گے اگلا باب خود کریں گے اور اس اگلا باب بھی آپ کیا کریں گے خود خود کریں گے اور اس اگلا باب بھی آپ خود کریں گے میں جا کے کروں گا اٹھاسی نمبر باب جو ہے ان فل جنوبی یہ نام یہ جو ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ پھر کل کریں گے وہاں سے اٹھاسی نمبر باب ان فل جنوبی یہ نام ہے ہو گئے جی چلیں جی چلیے فکر السلام علیکم